غزب قندق کفار قریش کی غزب عہد کے بعد ہمتیں اور بڑھ گئیں انہوں نے مکہ جا کر بڑے فقر و غرور کے لہجے میں کہا کہ عہد میں بدر کی شکست کا ہم نے ایک حد تک بدلہ لے لیا حمزہ جیسے نامور بہادر کو کاک و خون میں ملا دیا خود محمد ابن عبداللہ ہمارے چنگل میں آ گئے تھے ابن قمیہ کا ہاتھ ذرا اور کس کر پڑ جاتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا ہوتا قسمت اچھی تھی جو محمد بچ گئے مگر ان کے زخم پتھروں نے ابن عبداللہ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا مگر صاحبوں ان کے صحابی بھی جانساری میں اپنا جواب نہیں رکھتے ہم محمد کی طرف پھینکتے تو ایک انصاری محمد کو بچانے کے لیے تیر کو اپنے سینے پر روک لیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایہو الاقوان مسلمان عورتوں تک نے اس لڑائی میں بڑی پامردی اور بہادری کا ثبوت دیا تیر برس رہے تھے تلواریں چکا چک چل رہی تھی اور یہ عورتیں مشکی سے اپنی پیٹوں پر لاد کر لے جاتی پیاس سے سپاہیوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اسی انداز کی ایک آدھ لڑائی اور ہو گئی تو مسلمانوں کی ترکی تمام سمجھو ہم قریش کے دشمن کا قلعہ کما کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے یہ ہماری خاندانی ہم تھک کر بیٹھ گئے تو دنیا کیا کہے گی یہی کہ قسی جیسے نامور سردار کی اولاد نے ہار مان لی ہماری تمام پچھلی تاریخ شجاعت پر پانی پھر جائے گا ہم ایسا نہ ہونے دیں گے غزوہ قندق اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم دیا صحابہ نے خندق کھودنی شروع کی اور خود رسول اللہ بھی اس میں شریک ہو گئے چشم آفتاب نے ایسا منظر کاہے کو دیکھا ہوگا کہ ہدایت و سعادت کا شہنشاہ مزدور کی طرح زمین کھود رہا تھا کہاں ہیں مزدوروں اور کسانوں کے وہ جھوٹے غم اور بناوٹی درد مند جو صوفوں اور قالینوں پر بیٹھ کر مزدوروں کی فلاح و بہبود کی اسکیمیں تیار کرتے ہیں ان عیش پسندوں کو مزدوروں کے دکھ درد کی کیا خبر مزدور کیا ہوتا ہے اور مزدوروں پر کیا گزرتی ہے اس کی کیفیت قندق کے اس مقدس مزدور سے پوچھو جس نے ارشاد فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری چکا دو خندق کھودتے میں ایک بھاری پتھر آ گیا صحابہ نے لاکھ کوشش کی مگر وہ پتھر ٹس سے مس نہ ہوا حضرت سلمان نے حضور کی خدمت میں اس واقعے کی اطلاع دی حضور نے کدال کی ضرب جو اس پتھر پر لگائی تو ایک ہی ضرب میں وہ پتھر ریزا ریزا ہو گیا پتھر سے روشنی نمودار ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصر ایران اور شام کی سرحدیں صاف نظر آ رہی ہیں تاریخ اپنے کو دوہرا کر ماضی کو حال بنا دیا کرتی ہے اور یہاں حال کے آئینے میں مستقبل جھلک رہا تھا یہ فیضان نبوت تھا ان بھیدوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کیفیتیں ہر کس و ناقص کے قلب پر وارد نہیں ہوا کرتی یہ قدرت کی دین اور اللہ کا فضل تھا عقل کہے گی کہ اس کے لیے دلیل لاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کے حالات اور کیفیات میں اتنا غیر معمولی فرق نہیں ہوا کرتا ہم کہتے ہیں کہ اس تفاوت کے لیے دلیلوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے نہیں دیکھتے ہو کہ ایک ہی باغ کی ایک ہی کیاری میں گلاب اور دھتورے کے دو پودے پیدا ہوتے ہیں کوئلے اور ہیرے کے کیمیائی عناصر میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ایک چولہے میں جلایا جاتا ہے اور ایک بادشاہوں کے تاجوں کی زینت بنتا ہے انبیاء کرام کو عام آدمیوں پر قیاس نہ کرو غزوہ قندق میں بھی کفار قریش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آ سکیں کافروں کا خیال غلط نکلا کہ کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی ہمتیں پست نہیں تو سراسیما اور متوحش ضرور ہو گئی ہوں گی مگر انہوں نے محسوس کیا بلکہ آزما کر دیکھ لیا کہ مسلمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہر ٹکراؤ اور تصادم کے بعد اسلام کا نشہ کم نہیں بلکہ اور تیز ہو جاتا ہے حج کے لیے سب جانتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اسلام کے بنیادی اور اہم ترین فرائض ہیں ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان کا تعارف اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے اور ان فرائض کے مسلسل ترک کرنے سے ایمان بس کچھ یوں ہی سا باقی رہ جاتا ہے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف رسول کی محبت اور دین سے لگاؤ ہوگا وہ ان بنیادی فرائض سے راز برت ہی نہیں سکتا بھول چوک کی اور بات ہے حج کا زمانہ قریب آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی چودہ سو صحابہ کے ساتھ فریض حج ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی جانب کوچ فرمایا کفار قریش کی سازیاں اور مسلمان دشمنی پیش نظر تھی کہ بد نصیب حران خدا پرستوں کے ٹکراؤ کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی اپنا ہی جیسا سمجھتا ہے اس خیال سے قربانی کے اونٹ مسلمانوں نے اپنے ساتھ لے لیے اور حج کا لباس احرام بھی پہن لیا تاکہ قریش کو کہیں یہ دھوکا نہ ہو جائے کہ پیغمبر اسلام حملہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں حکم دیا گیا کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے چل رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بس تلوار تو رکھ سکتے ہیں مگر کوئی اور ہتھیار نہیں لے جا سکتے اور تلواریں بھی کھلی ہوئی نہ رہیں ان کو نیام میں رہنا چاہیے یہ حجاج کا قافلہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر اور سالار تھے مقصد صرف فریض حج کی ادائیگی تھا قربانی کے اونٹوں کی قطاریں جسموں پر جام احرام اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے دل نواز زمزمے بس تلواریں ضرور ہمراہ تھی اور اس زمانے میں پانی کے برتنوں کھجور اور ستو کے تھیلوں اور سائے کے لیے چادروں اور قیموں کی طرح تلوار کا رکھنا بھی ضروری تھا کوئی عرب کسی عزیز و قارب کی موت کو پرسا دینے کے لیے بھی کہیں جاتا تو تلوار ضرور اس کے ساتھ ہوتی مدینہ سے چند منزلوں کے بعد نامی ایک مقام آیا جہاں اس مبارک قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا حج کے ابتدائی مناسب کا یہاں سے آغاز ہو گیا مکہ سے ہجرت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلاط و تسلیم کا یہ پہلا حج تھا احتیاط کے مد نظر قافل حجاج میں سے ایک آدمی کو آگے روانہ کر دیا گیا کہ قریش کے حالات اور دل کا اتا پتا لگائے ظلم سے چل کر اسفان پر جب توحید پرستوں کا ایک قافلہ پہنچا تو پیغامبر کی زبانی اطلاع ملی کہ قریش تو اس قبر کو سن کر آگ بگولا ہو گئے ان کے نوجوان کہنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کی اب یہ جرت ہو گئی ہے کہ وہ مکہ میں حج کرنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بندوں کو اسلام کی رغبت دلا کر پھر ہم سے اور ہمارے آبائی دین سے منحرف کر دیں ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ابن عبداللہ اس کے ساتھی حج کر کے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے اور ان کی ایک تلوار بھی یہاں نیام سے باہر نہ آئے گی مگر صاحب ان کا یہ قاموشانہ کیا کم قیامتیں ڈھائے گا مکہ کے قیام کے زمانے میں محمد کو نماز پڑھتے دیکھ کر اچھے خاصے ہوش مند لوگ مسلمان ہو گئے ان لوگوں کی تو خاموشی بھی بولتی ہوئی تبلیغ ہے ہم مدینے کے اس قافلے کا یہاں آنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے چاہے ارض حرم کو خون سے رنگین ہی کیوں نہ ہونا پڑے گھر پر تو ذرا سی چینٹی بھی شیر ہوتی ہے اور ہم تو سنادید قریش کی اولاد ہیں بھلا اپنے گھر پر اس ذلت کو قبول کر لیں یہ تو ایک طرح کی ہماری شکست ہوئی مدینہ پہنچ کر بھی محمد اور ان کے ساتھی مکے کا خیال نہیں چھوڑتے جو تلواریں بدر اور عہد میں چمک چکی ہیں کیا مکے میں نیاموں میں ہی لپٹی رہیں گی کفار قریش جو مدینہ پر چڑھ چڑھ گئے تھے مکہ سے چند منزل دور مسلمانوں کے آ جانے کی تلا پا کر بھلا کس طرح خاموش بیٹھے رہتے ان میں انتقام و دعوت کی ایک لہر دوڑ گئی تیاریاں شروع ہوئی اور کاز اور مینا کے میلوں میں جانے کے لیے نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سرفروش صحابہ سے جنگ کرنے کی غرض سے خالد بن ولید کی قسمت کا ستارہ ابھی تک کفر کی ظلمت میں چھپا تھا ان کی سرکردگی میں دو سو بہادر اور آزمدہ کار قریش اسمان کی طرف چل پڑے یہ مقدمۃ الجیش تھا اصل فوج تو پیچھے آ رہی تھی کفار قریش کے تیوروں سے و قبگی کے شرارے نکل رہے تھے مگر قدرت مسکرا رہی تھی کہ نادانوں تمہارے کمانڈر جس کی تلوار آج کفر کی حمایت میں بے نیام ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی تلوار اسلام کی حمایت کا قدا کرے گی رسول اللہ کو کافروں کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کی اطلاعیں ملتی رہتی اور قریش کے بھی آدمی لگے ہوئے تھے جو یہاں کی اطلاعیں ان کو جا کر دیتے قریش نے اروا بن مسعود سخفی کو رسول اللہ کی خدمت میں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا اروا نے صلح کے مسئلے پر حضور سے گفت و شنید کی اور یہاں سے واپس ہو کر کفار قریش سے بولا کہ بھائیوں امیروں اور رئیسوں کا تو ذکر ہی کیا ہے میں نے نجاشی کی بز میں شہانہ اور قیصر و کسرا کے دربار قصروی کا تم تراق بھی دیکھا مگر محمد ابن عبداللہ کے ساتھی ان سے جس درج عقیدت اور وابستگی رکھتے ہیں اور جو وقار میں نے وہاں دیکھا وہ کہیں نظر نہیں آیا اروا سے گفت شنید تو ہوئی مگر کوئی بات پورے طور پر طے نہ ہو سکی اس لیے حضور نے ہراش بن امیہ کو قریش سے اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے روانہ فرمایا مگر قریش بدہد اور کم ظرف نکلے اور معاہدہ شکن بھی سفیروں اور ایلچیوں کا اس دور جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا لیکن یہ اللہ تو پیارا شناس نامنصف ظالم اور چچورے بھی انہوں نے پہلے تو سفیر نبوت کے سواری کے اونٹ کو ہلاک کر دیا پھر خود ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہتے تھے وہ تو کچھ قبیلوں کے لوگوں نے بیچ میں آ کر بلکہ مزاحم ہو کر انہیں بچا لیا ورنہ ان کی جان جانے میں کوئی کسر نہ رہی تھی ابھی گفت شنید کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا مگر قریش سے ضبط نہ ہو سکا انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ مسلمانوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ کر دیا مسلمان بھی غافل نہ تھے وہ جانتے تھے کہ قریش چھیڑ چھاڑ سے باز آنے والے نہیں وہ کسی نہ کسی عنوان سے اقدام ضرور کریں گے مسلمان سپاہیوں نے حملہ ور قریش کو چھاپا مارنے اور قتل و غارت گری کرنے کا موقع ہی نہ دیا کفار قریش مزاحمت کے لیے تل گئے تھے مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے برابر کی ٹکر ہوگی حالات نازک ہیں زیادہ شیقی اور اکڑ دکھائی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے نجات اسی میں ہے کہ قمشی کے ساتھ اپنے کو ان کے حوالے کر دو سانپ ہر جگہ ٹیڑھا چلتا ہے مگر بامبی میں اسے سیدھا چلنا پڑتا ہے ہر جگہ سختی اچھی نہیں مسلح دیکھ کر کہیں کہیں آدمی کو نرم بھی بننا پڑتا ہے قریش کے اس دستے کو گرفتار کر کے صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں لائے کفار سمجھ رہے تھے کہ آج جان کی قیر نہیں یہی جنگل میں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی حملہ اور دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے مگر رحمت عالم نے ان کو معاف کر دیا بلکہ رہا فرما دیا رسول اللہ اور آپ کے صحابہ تو حج کی نیت سے آئے تھے چھیڑ چھاڑ لڑائی اور کسی قسم کا ٹکراؤ ان کا مقصد ہی نہ تھا وہ صلاح اور امن چاہتے تھے اور اسی کے لیے آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش سے صلاح کی بات چیت کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا سعید کے بیٹے ابان مکے میں تھے حضرت عثمان کی ان سے قرابت تھی سعید بن ابان کی حمایت میں حضرت عثمان مکہ پہنچے اور کفار قریش کو رسول اللہ کا پیغام سنایا جب ایک پیغام سنادید قریش تک اسلام کے سفیر اور ایلچی نے پہنچایا تھا تو اس کا جواب دینا ضروری تھا اس پر گفتگو کرنی تھی تاکہ مسئلہ واضح ہو جاتا مگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا یہ دنیا بھی عجیب ہے کہ یہاں کہیں واقعہ ہوتا کچھ ہے اور بہت سے واسطوں سے دوسری جگہ پہنچتے اس کی نویت کچھ ہو جاتی ہے لوگ زیب داستان کے لیے بھی اپنی طرف سے اضافے کر دیا کرتے ہیں قبروں کی اصلیت اور واقعے کی نوعیت پر اس اضافے و ترمیم نے حالات کو بڑا نازک بنا دیا حضرت عثمان کی نظر بندی کا واقعہ بھی اس خبر کے ساتھ مشہور ہو گیا کہ وہ قتل کر ڈالے گئے حضور کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا آن کی آن میں پروانے شم میں نبوت کے ارد گرد جمع ہو گئے عثمان کی شہادت کی قبر سے حضور بہت متاثر تھے حضور نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے اللہ کی راہ میں مارنے اور مر جانے کی بیت لی عجیب سما تھا چٹیل میدان کہیں کہیں کھجور کے سوکھے پیڑ اور ببول کے درخت دکھائی دیتے دور تک ہو کا عالم تھا اور خدا کا نبی جان ساری کے لیے صحابہ سے بیت لے رہا تھا مرد اور عورت جوش میں آ کر اقرار کر رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہماری جانے کام آ جائیں تو یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی یہ اقرار زبان حال سے تھا یعنی یہ کہ عثمان بن عفان کے خون کے ایک ایک خطرے کا قصاص لیا جائے گا کفار اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم برائے دیس میں ہیں مدینہ یہاں سے دور ہے خدا کی قسم ہم بدروہت سے زیادہ پامردی اور بے جگری کے ساتھ لڑیں گے یہ جانے آ کر ہیں کس دن کے لیے خدا کی راہ میں ان کا کام آ جانا زندگی کی معراج ہے تاریخ میں بیت بیت رضوان کے نام سے مشہور ہے مگر بعد میں جا کر اس خبر کی اصلیت کا پتا چل گیا کہ تلا غلط تھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے کافروں کے یہاں نظر بند ہیں